of September 1968 at 8 a.m. in West Pakistan Academy for academy اللہ سے کہا ہے کہ اسلام نے جو تبدیلیت کا پیش کیا ہے اس نظریے کو سمجھنے کے لیے مذاہب کے نظریات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ آسانی آسانی کے سے اس چیز کو ذہن میں لائیں تو ہم سمجھتی یعنی کے خراب دے سکتے ہیں ایک بات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو انسان حقیقت میں ان تینوں کے تعلقات کی اخبار تقریب یا غلط تخمیہ رکھتے ہیں وہ اقلیت کے نظریے کو خراب کر دیا کرتے ہیں بدل دیا کرتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی خرابیاں پیدا کر دیا کرتے ہیں تو کل اسی وجہ سے میں نے پرانے تصورات کو کچھ مختصر پیش کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی اب کیا تھا کہ پہلے ساتھ کے متعلق غلط نظریہ پیدا ہو جاتا تھا تو انہیں کے متعلق غلط نظریے کا پیدا ہو جانا یہ صرف تجویز کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ جدید جو ہے سے بھی زیادہ اس بارے میں تجویز اور ہے یعنی یہ بات نہیں ہے کہ زمانے کی ترقیات غلط ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے انسان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کی ترقی کو دوسری چیز کی ترقی قرار دے دیتا ہے یہ زمانے معذیت کی ترقی کا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مادہ ترقی پا رہا ہے انسان کی ترقی پا رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ معذیت سے ترقی پاتی ہے تو اس کے ساتھ روحانیت کی ترقی پاتی ہے حالانکہ یہ کی فری ہے اتنی میں سمجھوت ہے کہ مادے سے بننے سے انسان جو بنتا ہے انسان علیحدہ ہے اور اس کے خارج کا مادہ علیحدہ ہے مادہ سے مراد یعنی جتنی بھی یہ محنت جسے آپ لوگ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جتنی بھی اس سے محنت سے بنی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان دوبارہ یہ علیحدہ انسان علیحدہ ہے یہ علیحدہ ہے اور سب کتاب علیحدہ ہے ہر کو ہر اپنی حدود پر رکھ کر ان کے صحیح بنائی کا حدود کے اندر ادا کر دینا چاہیے خدا کو خدا کے مقام پر رکھو انسان کو انسان کے مقام پر رکھو کھاری کی مخلوقات کو کل کے مقام پر رکھو اور ہر کوئی اپنی اپنے پڑھائی ادا ہو کرتی رہے تو جو انسان برائی ادا کرے گا وہ مطلب کہلائے گا میں نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ خدا بن کر خصوص کی ذات عالی کو ان کے پورے طور پر اپنی اپنے دانی سے سمجھ نہیں پاتا خدا کی بات کی کے بڑا بھی بڑا بلکہ بہت ہی بڑا ہی بات بڑا تو خدا کی بات کو پا نہیں سکتا تو انسان میں نے پہلے کسی تقریب میں رکھ کیا تھا کہ انتہائی محتاج ہے اور اس احتیاط کی بنا پر جہاں اسے اپنی محتاجی کے تقریر کوئی صورت نظر آتی ہے خیر کے حصول کی صورت کی یا شر کے دور کرنے کی صورت میں تو اسے خدا بنا لیا سکتا ہے تو پرانے زمانے میں ہم نے آج بہت سارے خدا کو دیکھا اور اس زمانے میں واقع کو کیا پوچھتا تھا نسبت بن کر پوچھتا تھا کہیں اس نہیں ملتا تھا اور کٹھن کر کے ابھی سنگ پوچھتا تھا سورج کی سرسو سوچی نہیں میں نے کم کہا تو سورج جو ہے کی مختلف اوقات سے اتنا پوجا جاتا رہا ہے کہ اگر آپ جتنی بھی پیڑ ہیں اور جتنی بھی پرانی قومیں ہیں ان پرانی پولی کو آپ دیکھیں تو سب کے اندر آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ سورج دیوتا جو ہے یہ پوچھتا رہا ہے جاپان میں دیکھیے آج تک ہیرو ہٹرو جو ہے وہ سورج نسل سے تھا آپ کے ہمارے تو بہت اچھے تعلقات ہیں مسلمان ہیں مگر ہم ایران والے ہم ہمارے جو پہلے ایران کو کتاب ملا ہے آج آج کا امیر ہے یہ آج کا ہے کہ کتاب کی کیا ہے کہ شہر کے تلک سسانی لوگ ان کے ہم ہاں، جیسے کہ جاپان کے مقصد سے یہ ہے کہ سورج دیوتا کی ہم سونا ہیں کسی لیے سورج ایران قریب کا مطلب یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ سورج دیوتا کو ہے تو یہ سورج کو کہتے ہیں اور آریہ کی تو نظر ہے اس میں یہ آریہ نہیں ہے اور کسی کو خودشیز اور ان کو خودشید کیا لانا اور جمشید وغیرہ کہلانے کے لمبی صلاحات میں وقت نہیں ہوتا کہ میں اس تمام سفاقی کے اندر تفصیلات میں جاؤں بار بار میں یہ کہنا رہا تھا کہ سورج سوچتا رہا ہے یہ سوچا گیا چھوٹی دن کے سمی طور پر اس بات آئی ہے کہ آپ کے ہم نیلاد کے اوقات کے جانچی تعلیم نہیں ہے اور خدا کا بتایا ہوا بھی ہے تو چیز کی باسات کی سرکار کی مقرر کرتا خدا ان کے کسی انسان کے ترک میں نہیں تو ان اوقات میں تحریر اور تبدیل کر سکے آگے بڑھا سکے پیچھے لے جا سکے اگر کا خدا ہو اللہ مشکل اس کے مثال تھا تو خدا بات کو ہٹا سکے غریب نکال کا کیا اختیار اسے محسوس کیا جائے کہ پھر دن کو بدل دے کوئی بھی صدی ہے ہندری کی اور بیسویں صدی ہے انگریزی کی تو ایسا اور جانے کہ تم نے قرآن کو بدلتا ہے نا حدیث کو بدلتا ہے تو کیسا بدلا کسی ایج آپ ٹیکنالوجی اور سائنس میں کیسے کر سکے گا جب تک قرآن کو نہیں بدلے گا اور حدیث کو نہیں بدلے گا وہ غریب کو چارہ کیا ہے کیا کر سکتا خدا کے پیغمبر بھی خدا کے حکم سے نہیں بدل سکتے وہ بھی خدا کے حکم سے پہنچانے والے ہوتے ہیں خدا کے حکم سے بدلنے والے بھی ہوتے ان کے بزرگ ان بھی نہیں کہہ دیتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم کا بدلنا یا اگر اس بات کی طرف جائیں اور کچھ ان کے ساتھ زمین کو بدلنے کے دکھ کر اس مداحت اختیار کر لیں یا حس نام ہو بتانا نہیں ہو سکتی ہم آپ کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر آپ کے بڑے گردن کے پاس تھے تو نہیں کا اختیار نہیں خدا کے حکم سے بدلنے کا تو ہمارے غریب گریشا کو کیا اختیار ہے کہ پرتاب کے حکم کو یا نماز کے یا ان چیزوں کو بدل ڈالے سوائے تین لوگوں کے جو اپنے آپ کو کہتے تو عالم ہیں لیکن حقیقت کے لحاظ سے تو وہ حدیث کے محسوس ہیں یا پھر سے چھوڑے وہ حکومت کے ٹوٹ سے یا کسی غیر اللہ کے ٹوٹ سے دن کے مسئلے کو سب کیا کر سکتے ہیں دل کو چھپانا اور حق مسئلے کو نہ بتانا اس کے پر بعد حد کے سکتا کنوار کے سائے میں بھی حق حق کہا جائے اور جیسے نہیں چاہتا مجھے عالمی دن کا نقصان کہنا جانے کا بھی نہ کر رہا تھا کہ مسائل کا جہاں سے تعلق ہے تو نماز کا آپ نماز ہے اب نماز کے اوقات کو آپ دیکھ نماز کے ہاں ہمارے اوقات قرآن سے پانچ نمازیں ثابت ہیں انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں گنشپ نے لکھ مارا کہ اسلام میں تین نمازیں تھیں پہلے ایک نماز تھی تو ہمارے ہاں کے جو کہ سب کچھ وہاں سے چپائے ہوئے حکموں کو میں لے کر چپاتے ہیں اور پھر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ ہماری کیا ہے ریسرچ ہے ریسرچ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ تم بھی سمجھتے ہو کہ وہ جو کتابیں تم رکھ کر وہاں سے منظریات سے آتے یا وہاں سے آتے ہو وہ تم یہ پڑھی ہے کسی دوسرے نے نہیں کرو یہ تمہارا اپنا نظریہ نہیں ہے کہ تین نمازیں تھی قرآن سے تاریخ ہے کے پاس نمازیں تھی اور شروع اسلام میں اگر وہ اسلام کو ڈویژن بڑا ہے تو ڈویژن بڑا ہے تو قرآن کی اور آیتوں کو چھوڑ دو ایک ہی آیت میں قرآن کی پانچ نمازوں کا حکم ایک آیت میں بھی آیا ہے میں اس لیے کیا دیکھتا ہوں کہ دوستوں کیا کہا جائے ایسی ہوائیاں اڑا دی جاتی ہیں کہ میرے عزیز جو کہ دین سے کما ہوں واپس نہیں ہوتے اور ان پر قرآن و حدیث ہوا نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوں اٹیگریوں میں کروں گے شاید سچ مجھ کے کچھ جاننے والے ہوتے ہیں پر وہ حقیقت کے روپ سے وہ میری طرح سے خان دینا نہ دوستوں کسی کو بڑا بنا دینا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں بڑا ہوتا ہے بڑا وہی ہوتا ہے جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بڑا وہی ہوتا ہے جو خدا کے گھر سے بات کہتا ہے بڑا وہی ہوتا ہے جو خدا کے خوف کی بنا پر غیر اللہ کا خوف نہیں کھایا کرتا اور میں اقبال نے تو کام کر رہا تھا کیونکہ مسلمان غیر غیر اللہ مسلمان بنتا ہے غیر اللہ ہوا مسلمان بنتا ہے انہیں سرلت بنتا ہے فرون کسی فرون کے آگے جھکا نہیں کرتا کسی اثر کے لیے وہ دین کو بدلا نہیں کرتا برہار میں نے رکھتا رہا تھا کہ قرآن میں ایک تاریخ کو لے اپنی سلا کرے ضرور کرشن ان کا قرآن کے سر اس کا پورانا سر کے کام میں پوجا اس میں پانچوں کی پانچ بنا آ جاتی اور میں تو کہنا تھا پورے دیو تک پرستی پر کہنا رہا اسلام میں خدا کے آگے جھکنے کے جو اوقات مقرر کیے یہ دو اوقات تھے جس وقت سورج یا تو ابھی ظاہر نہ ہوا ہو یا وہ جان کے رخ پر آ رہا ہو یا چھپ گیا ہو تاکہ کسی کو ایک سماج یا اے نام یا سلام پیدا نہ ہو کہ اسلام میں بھی سورج دیوتا کی کچھ ترقی ہو سکتی ہے تو اس میں اللہ ان کا نے کہا کہ دیکھو اب نمازوں کو کا قائم کرو اپنے سنات یا دلوک کی شم قائم کرو پہلے دلوک کا مسئلہ غلط کہتے ہیں جھکائے تین غلوب ہوں گے سورج کے تین غلوب ہیں ایک رجٹ کے وہ بالکل سب سنت رات پر ہوتا ہے دن کو سب پر پر ہوتا ہے دن کو ایک وقت ہے جب وہ جھکے گا وہاں سے تو پہلی شکست آئے گا اس کے دباؤ کی پہلی شکست پہلی نماز کا بچی کے لیے تھے بہت ہی نماز جاتے ہیں پھر جب کہ دوبارہ اور بھی شکست پیدا ہوگا جیسے جوانی ہوتی ہے پھر ابھی بنا ہوتا ہے پھر ہماری طرح جب شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے تو اب اس کے بعد آئی دوسری اس سے وہ ہے گدی میں نکاح کی سطح سے نیچے گری آپ نکاح پر آتے چلتے ہوئے دیکھیں ہاں جی، نکاح کا کچھ جو گاؤں ہوتا ہے میں نکاح کو یہاں رکھا ہوا مجھے چھت کا دکھائی دے رہا تو اگر آپ نکاح کو اب اس نکاح سے نکاح کی سطح جو ہے کی سطح طرف سے جس وقت سورج گرے گا اس وقت جو ہے تھوڑا دیا کیا اور اسی طور پر پھر اس دن تک کے کیا جا رات کے اندھیرے میں جا ڈوبے شام جب ہو جائے یعنی اور پر سے پہلی طرف چلا جائے تو چوتھی نماز تیسری نماز مقرر کر دی گئی یہ بہت ضرور ہے اس میں کہ تین نمازیں مقرر کی گئی بول اب تین نمازوں میں کھل آتی ہوں واضح لفظوں میں اور اگر آپ کہیے کہ تم چاہتے ہو کہ تم نے پھول کہا اس نے پنکھایاں کہاں ہے تو میں کہوں گا بھائی یہ تو تم ذرا اپنے دیش کے ناخن کو لو جو پھول ہوگا اس میں پنکھڑیوں کو کام نہ ہوگی دلوک میں دلوک جو تینوں دلوک ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ تین اس میں نمازیں نہیں ہیں اور اس کے بعد تمہارا رفت رفت نہیں رات جب کہ انتہائی اندھیری ہو جائے تو اپنی نماز سب ہو جانا چاہیے تھا آدھی رات لیکن ان کے امت پر اللہ سبار بتانا بھی بڑے ہے تو محمد سطح کی بڑے شتی تھے اس لیے آدھی رات تک نہیں پہنچایا بلکہ جس وقت سورج کے باقی ماندہ آسار مٹ جائیں اور اس کی شپک سے بھی ہٹ جائے سب سے سب سے شفق ختم ہو جائے اس وقت شاطی نماز کا وقت شروع کر دیا گیا رات گزری رات کے وقت اور ساتھ میں تو لیے نماز ہو سکتی ہے لیکن ہاں جی، یہ تو وہی ہے جو ہوا کرتے ہیں پڑا کرتے ہیں میرے آتا نے شاید فرمایا کہ تحجد کی نماز کے اختانی سارے ہے یہ تو کار لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے اور اس کے یہ سوائد ہیں یہ سوائد ہیں جن سے پڑھنے والے ہمیشہ تک توڑے ہیں نبی پاک یعنی سات لاکھ سنسو فرد تھی امت کا فرض نہیں ہے کیونکہ امت کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے لیکن جو اونچے مقامات سے چاہتے ہیں عرب میں کسی نے کہا ہے کہ جو اونچے مقامات سے چاہ کرتے ہیں وہ راتوں سے جا کرتے ہیں رات کا جاگ کسی نے کہا ہے کہ ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت مٹی رہتی ہے جو سوچتا ہے جو جاگتا ہے تو پاتا ہے جو سوتا ہے وہ سوتا ہے اور جو سوتا آپ پنجابی کا سمجھ لیں گے اردو کا سمجھ لیں گے نہیں اب جب رات ختم ہوئی اور دن کا واقعہ دوبارہ شروع ہوا اب سورج میں پھر نکلنا تھا لیکن اللہ نے یعنی کہا کہ دیکھو سورج گاہر اگر ہوگا تو اس کے پرشکار اس کے سامنے چھپ جائیں گے تم اس کے پرشکار نہیں ہوا سورج کے نکلنے سے پہلے براسی بڑھے کیونکہ بعد میں میں سورج کی بند کے سلسلے میں اور اس لیے سمجھ کو اس لیے کر دی کہ کسی پچھلے دنوں میں کتنا ایسے اٹھایا گیا اور ایک کافی سرکار کی طرف سے یعنی سرکاری کافی سرکار کی طرف سے اٹھایا گیا تھا اس بنا میں نے کسی کرتے میں نے کہا کہ جب نہ کہیں تو پھر ہماری جگہ تک نیا کے بھی نہ ہی جائے ہاں کر رہا تھا کہ اسلام کے نظریہ اگر دین کو آپ اور عبادت کو آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر نوازت طور پر معلوم ہو جائے گی کہ خالی باقی مخلوق اور انسان کے تعلق کو ایک باقی جگہ پر رکھنا ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دینا جو ہے یہ اسلام کی عبادت کی بنیاد ہے اب خدا کیا ہے انسان کیا ہے اور باقی مخلوقات کی حیثیت کیا ہے تفصیلات کا تب نہیں اس سے یو رکھ کہ دیکھو مخلوق جو ہے اسلام کے نتیجے میں پوری کی پوری مخلوق کو سخر نافذ سنا ہوا کے منفاق اللہ نے جو کچھ آسمانی اور زمینوں میں ہے وہ انسان کے لیے مسخر کر دیا تابے کر دیا انسان سے نیچا کر دیا انسان سے کوئی نہیں انسان سے ایک اللہ کی ذات سیچتی ہے انسان اگر انسانیت کے مقام پر قائم ہو اور اگر انسان انسانیت کے مقام سے اپنے آپ کو گرا ہے تو پھر کیا وہی بات ہے بدنام رد نام نہیں تو وہ اس لیے نچلے مقام پر جانتا ہے وہ خود کے لیے وہ کہتے ہیں خود رہا علاجے میں جب وہ خود کر لیتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس مقام پر گرا دیتا ہے دیکھو ایک گھٹیا درجے کی چیز ہو کوئی اونچے درجے کی چیز ہو تو اونچے درجے والی چیز گھٹیا درجے کی چیزوں کی صورت سے اختیار کر لے الگ الگ اختیار سے تو حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو گھٹیا چیز سے بھی زیادہ غریب کر دیا اس بنا پر قرآن نے کہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شرط انسانیت کو نہیں پہچانا اس شرط میں نے کل تقریب میں کہا تھا کہ خلاف اکیلا لیا ہے جس نے شرط انسانیت کو نہیں پہچانا وہ اس مقام پر جا کر دیکھتے ہیں جو کہ حیوانات سے جو نچلا مقام ہے اس کے متعلق قرآن نے ہوں اصل وہ چوپائے ہیں بلکہ چوپائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں جو پائے غریب ان غریبوں کو تو جو خدا کی طرف سے فرائض کیے گئے فرائض فرائض کیے گئے ان فرائض کیے سے ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا ایک ساتھ تھے یہ ہمارے چار ہزار بہت جانے تھے ان پر تباہوں کا غلبہ بہت ہوتا ہے تو ایک بزرگ کہنے لگے کسی کا کون پڑا کہ میں اپنے کو پتھر اور پتھر اور سورج سے بھی بدتر سمجھتا تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی اتنا بڑا آدمی اور اپنے کو یہ بھیج جاتا ہے کہ میں پتھر اور سوگر سے بدتر ہوں میں نے کہا بھائی وہ تو ایک خان ہے اور ایک خاص بات ہے تم کیا سمجھو گے لیکن میں موٹی بات تم سے پوچھتا ہوں کتے نے کبھی گناہ کیا کتے نے کبھی کوئی گناہ کیا بتائیے آپ سب کو معلوم ہوا کتا تو گنا نہیں کر سکتا تو بھائی نہیں سورج بھی گنا نہیں کر پاتا اور انسان گناہ کرتا تو جو گناہ کرنے والا ہے غیر گناہ کرنے والے کوئی کیا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو اگر یہ اس مانا کر کے کیا اس کی بن چکا ہے بڑا محسوس کر رہا کہ اب اقلیت کے لحاظ سے کی پوری مخلوق جو ہے انسان کے نیچے ہے اور اب انسان اگر کسی غیر مخلوق کے آگے اس تعاونت کے لحاظ سے جھٹ جائے گا یا بندگی بندگی کہتے ہیں اس چیز کو کسی کو خالق یا مالک یا رازک یا پیدا کرنے والا یا دہشتہ کسی قسم کی دہشتہ دینے والا سمجھ کر اس کے آگے سر کو چھکایا جائے یا ماتھے کو ٹیکا جائے یا گردن کو نیچے کیا جائے اور اسے تبدیل نہیں سمجھا جائے کہ جو دینے والا ہے اس کے آگے میں چھکا جائے گا وہ گندگی کہلائے گی اب سیت کہلائے گی اصل یہ دیکھو اگر سمت جو ہے اگر یہ غلام کو کہتے ہیں اور اب ایک بات اور آگے ہے کہ طور پر چاہیے تو اصل میں بات میں سے کچھ نکل آتی ہے اور مثال کے طور پر غلامی ہم پر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ تمہارے اسلام نے سلیب بھی کو باقی رکھا میں نے کہا تھا یہاں کے سلیب تو ہم بھی اور جا کے اسلام نے سلیب بنائے تھے اصل میں دیکھو دوستوں ایک بات ہے یورپ لفظ اپنے دیکھتا ہے اتنا ہاتھ اپنی دیکھتا تاریخ اپنی دیکھتا اور اپنے میں آماد کو اسلام پر شکا دیتا اس نے اسلام پر لگایا اور اسلام کی غلامی پر اس نے دور کا سب کو کیا ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ موجودہ مسجد کا باپ جو ہے وہ جنان ہے اور اس کی اما جو ہے وہ روم ہے تو ان دونوں کے آپس سے ملاپ ہے اور درمیان میں وہ کا بولے باہر تھا گا ان سے کچھ گرگر سے یہ موجودہ جو ہے مسجد پیدا ہوگا مسجد پیدا ہوا تو اب اس مسجد کے اندر وہ اپنی اما اور ابا کے تمام کمالات ہیں اور اپنی اما اور ابا کو پورا نہیں کریں گے اگر آپ ان کی کتابیں دیکھیں تاریخ کو دیکھیے کس قسم کی کتابیں نہیں ہوتی پولیٹیکل سائنس لے لیجیے اقتصادیات کی کتابیں لے لیجیے پہلے ابا کا ذکر کریں گے پھر ابا کا اور اما کا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بات تیزی آ جائیں گی کے ایک ہزار سال تک جو ہمارا زمانہ تھا ان کے لیے بات تیزی تھا اور میں یوں کہا کروں کہ ہماری بہار ان کی کتاب ہوتی ہے اور ان کی کتاب ہماری بہار ہوتی ہے اور اگر اس کا آپ کو یقین نہ آئے گا تو ہماری یونیورسٹی میں پہلے ہمارا اسلامی تعلیم بنا تھا پچاس سال پہلے تو وہاں بہسپتی پودے لگائے گئے وہ باہر کے موسم میں پھنستے ہیں اور اب جو یہ ہم امریکن ڈیزائن ہو گئے نا ہاں جی، جب ہم امریکن ڈیزائن ہو گئے نا تو ہماری یونیورسٹی میں جو پودے لگائے گئے نا تو یہ بھی مغرب سے لائے گئے میں تو دیوانہ ہوں تو ان چیزوں کو سوچا سکتا ہوں ہاں جی، مغرب سے لائے گئے پودے تو یہ اگر آج کو یونیورسٹی کا نیا دروازہ بنے نا ہم خیبر میڈیکل کالج کے سامنے آج اس کا گزر کرتے ہیں جب ہمارے پہاڑ کے دن ہوں گے تو یہاں پر سب لگے میں ان پر سکھاؤں گی اور جب ہماری کتاب ہوگی ان کے بچوں کی بہار جب کو جب ہماری بہار ان کی کتاب ان کی کتاب ہماری بہار تو میں کو کہا تھا کہ یہ رومن اور یہ اب انہوں نے سلیبری کا لفظ ہم پر رکھا اور نسلیاں کہاں سے لیا وہ رومن سے لیا جو کہ سلیب کے ساتھ اتنا سے ضرور کرتے تھے کہ آپ اگر آپ اب بھی جائیں رومن اور وہاں کا پرجا بن کے ڈونر کیا یونان میں جائیں میں جا چکا ہوں دیکھ چکا ہوں جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہ تو آسان قدیمہ رہ گئے وہ کیا کہتے ہیں ایسی تھیٹر کیا ہے جی ایم اس ایسی تھیٹر میں کیا ہوا سکتا تھا غریب غلاموں کو لڑایا جاتا تھا شہروں سے جو کہ سات سات کے جھوٹے شہر ہوا کرتے تھے زنجیروں میں ڈالا جاتا تھا اور کس کس قسم کی کسارت کے ساتھ ان غریبوں کو مار مار کر ختم کر دیا جاتا تھا وہ آپ نے اس کا محاورہ تو سنا ہوگا نا کیونکہ کہ روما جل رہا تھا تو ہندو دیکھا وہی بجا رہا تھا باقی بجا رہا تھا اب جن وقت اس نے بات کرنے سے پہلے وہ اب اپنے دوسرے کسی چیزوں کو چیزوں کو باہر ڈالنے کی کوشش کی ہے اس وقت اس نے غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے یہ جو ان کا آگست ہے جس کے نام پر ہمارا اگست کا مہینہ ہمارا نہیں ان کا اگست کا مہینہ جو چلا ہے یہ اتنے جاری ہو جاری ہو سکتے انسان سے میں نہیں چاہتا تم آپ خود پڑھ لو ہسٹری ہسٹری آپ ہسٹری آپ دا ہسٹور history of the world by historian نے دیکھا ہے دس گھنٹوں میں کتاب ہے ورلڈ کی ہسٹری ہے اسے دیکھو اس سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو ہسٹن کیلام نے میں سارا لوگوں نے انسپائر کر کر دیکھو کہ یہ لوگ کتنے اچھے میں اچھے نہیں کرتا کتنے اچھے تھے باقی تو ہم ہیں یہ تو بہت اچھے تھے ہر کسی نے کہا ہے اور اچھا کہا ہے جو تیری دل سمجھ پہنچی تو آئی تیری زلف میں پہنچی تو زلف کہلائی لائی وہ تیر جی جو میرے نام ہے میں ہے جو سیائی میرے نام ہے سیاح میں آ جائے تو سیائی ہے وہ تیری زلف میں پہنچے تو زخم بن جائے مسجد میں آئے تو تم ہو جائے اور تمہارے پاس جائے تو کمال بن جائے تو وہاں کا حق اور وہاں کی جو فیصل اور ترطبیت کی غلاموں کے ساتھ اس وقت اسلام نے اسلام کی سلیبی کو یہ سمجھا حالانکہ اسلام کی غلامی کو اور میں کیا تاریخ کے لحاظ سے تمہیں کہوں تمہارے لیے ہندو پاکستان کا جو سب سے پہلا بادشاہ تھا جس نے کہ پورے طور پر ہندوستان پاکستان پر بادشاہی کی وہ کون تھا کون جانتے اجب تالا حملہ آڈر لیبر کیا نہیں تھے بھی کہاں رہے حیات میں دیکھتے ہیں منتر دیو تالے ہر انت گھر میں بھی کونگ الگ تدیم نہ بیٹا تجیب کا بیٹا یہ دین تھا تو غلام نہیں تھا وہ بھی غلام چاہتا یہ بھی غلام چاہتا ہے اور پھر ہندوستان میں کسی مسلمانوں کی حکومت کو قائم کیا ہے تو خاندان غلامہ پہلا ہمارا بادشاہوں کا خاندان ہے خود دن ایسا جس کا کہ اپنی نگاہ تم کے پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہو یہ بادشاہ نہیں تھا یہ جو کسی نے کہا ہے سلاطی ہے غلامان محمد سلاتی ہے غلامان محمد سلاطی ہے غلامان محمد سلافی ہے غلامان محمد کچیر ہے جو کہ محمد کا غلام ہے وہ تو خلاطین ہیں اور جو غلام محمد کا سنتے جو سلطان ہو جاتے ہیں وہ بھی محمد کے غلام ہو جاتے ہیں اور جو محمد کا غلام ہو جاتے ہیں وہ بھی سلطان بن جاتے ہیں تو گھر میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام میں جو غلامی میں سشست تھا وہ یہ نہیں تھا اس نتیجے کو ہم نے غیر سے لے کر اپنے اندر لگانا شروع کر دیا میرے آتا نے کہا تھا کہ کیا تھا خود کھاتے ہو جاتا دودھ کھلاؤ کیا خود پہنتے ہو تین پہناؤ یا کہ خود رہتے ہو کہو انہیں نونی اور غلامی میں کہو انہیں اپنا بچہ کہا کرو بھائی کہا کرو اور اس طور پر دیکھو مدینہ شریف جو کہ اسلام کا کیا کہتے ہیں آپ گولی میں گریزنٹ وہ اسلام کا گریڈنٹ تھا اس میں یعنی صحابہ کے بعد اس زمانے میں آنے کی طرح ملا نہیں چلایا گیا جیسے ان شاء اللہ کافی تک یہاں کی دقت نہیں تو اس وقت یعنی سب سے بڑا مسائل کو ہوا کرتا تھا عالم کا حقیق کا ہوا کرتا تھا تو کے دور میں مدینے کے سب کو کہلاتے ہیں جو جاننے والے ہیں سے جو واقف ہیں دین علم سے وہ جانتے ہوں گے کہ سبا کو پہاڑ بنے ندیوں کے تین کا علم آگے تمام دنیا میں صرف چلا اور وہ سب کے ساتھ کے ساتھ اسلام نے غلامی کو آگ کا سبق نہیں بنایا دیکھو آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ بہت بتا رہتے ہیں اچھے ہوتے ہیں ان سے مجھے اگر تمہاری کوئی نہیں ہوگا تو ایک سوال کرتا ہوں اگر آپ بلال ہوتے تو کچھ نہ ہو جاتا غلام ہوتے تو آپ نہ ہو جاتے اچھا دیکھو ایک اور بات کرو کہ غلام غلام غلام کا استفت کے اسلام میں غلام کا اتنا خرچہ نہ کر دیا پورے قرآن نے کسی صحابی کا نام نہیں گنایا نہ ان کو پیٹ کسی کا نام ہے نہ عثمان کو کا نام ہے نہ اس میں نہیں اس کا نام ہے نہ اسے دلچسپی کا نام ہے بڑا ان کے درد ہوا لیکن جس میں غلاموں کو آسمان پر پہنچانا اس کا حال یہ ہے کہ قرآن میں اگر ایک کسی جہاز کا نام آیا ہے تو وہ نئے دن میں ہاتھ کا تھا جو کے پاس جو اور کے تین کے ساتھ آیا الحم اللہ والے ہے وہ المتا ہے جس پر پرانی نام کیا ہے محمد میں نہیں اس کو پرانی پر ہزاروں سب لے جائیں وہ آزادیاں انسان پوری انسان کو پہنچا دیں جو مہاراشٹر کا سب سے اچھا منا تو وہ یہ ابیت کے ساتھ کہتے کہتے سمند کرائے گئے جو رخ ہے اب ہو گیا ایک کی غلامی کے سلسلے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام اور غلام کے بیٹے غلام اب بھی میں سے تین کہتے ہیں تین سات دن مشبدل کر تین تین سے کہتے ہیں وہ باپ دادا کا غلام چلا رہا ہے تو یہ ہے یہاں غلام باپ بھی غلام اور جو بھی غلام لیکن یہ جو غلام ہے بلال کہ جس پر کہ فتح ہوتا ہے آج کل بھی تو کہاں نے لکھا ہے کہ کابے میں اگر کوئی داخل ہے نا تو کابے کی عظمت کی وجہ سے کی سب شکریہ کرے ان کے عظمت کے خلاف ہے لیکن جس دن تازہ فتح ہوا تو نبی اور چلی گئی میرا دن منی سفا صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار جو دوسروں کی جماعت کے ساتھ اس دوسرے کا لفظ میں کولات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو رات میں آیا ہے کہ وہ تحریر سے وہ دو شریف والا دس ہزار کی ضرورت کے ساتھ اٹھ گا یہ مطلب متا کے بیچ ہے تو آپ جس وقت یہ بات کرتے ہیں مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو اب مکہ میں داخل ہونے کے بعد میری امت یہ تھی کہ آپ جس وقت وہاں پہنچے ہیں اور آپ نے سب سے اسلام کا سب سے اونچی بات کیا ہے اسلام کا اعلان جو ہے وہ آزان ہے آزان جو ہے اسلام کا شعار ہے بہت اونچی چیز ہے شعار اب اذان کے لیے جس چیز کو جس شب کو منتقل کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ آزان دیتے یہ نہیں کہا گیا کسی کونے میں کھڑے ہو کر اے دلال کیا کیا تھا کہ چھت پر وہاں جا کر خدا کی بریائی کو بیان کر اب جس وقت تو دلال ادان جو دیتے تھے اللہ اکبر ان کی ادان جو ہوتی تھی سال کو ہر لیکن اس کے بکور مولانا روم کو اس کے ہر دن پر ہزاروں ارب سب قربان کر دیے جائیں وہ اندر دن چیز کے نکلتی ہے سب کو غیر معلوم کر سکتا سب اذان اذان بھی تو اب نیچے جو کہ اپنا اتنے ابھی جہاں ابھی جان کے دے اور سوال اتنے نہیں جا اور اس قسم کے لوگ شاید مکہ کے جو بچے تھے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے کاش کے دن سے پہلے ہم مر گئے ہوتے کہ کالے کمرے کو کابا کی چھت پر چڑھ کر ہم کافی دیکھتے یعنی جاہلیت کا نظریہ کو محمد وسلم کے صحابہ نے کہا اور کہنے لگے یہ کابل کی قلت کا دن ہے کہ یہ کالا اس پر سے رہا ہے آپ نے فرمایا یہ کابل کی عزت کا دن ہے کہ آج انسانیت سب اپنے زمانہ جو ہے اپنی اپنی ہلت پر آ گیا اور کالے اور گھیرے کا سب نہیں رہا غلام اور آتا کا سخت نہیں رہا سب ایک سطح پر ہیں غلام اوپر ہے اور آتا تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ غلامی ہے کیا واقعات آپ کو بیان کرے ہمیں تو بالکل ایسے ایس یعنی میں نے کیا تھا کہ فیکٹ کے بل کرنے میں اتنا ماہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ زیادہ اتنا چالاک اور استعمال ہوگا آپ کے سامنے سونے کو پہلے کا پیتل ہے آپ اور پہلے آبندہ اور سب تک پہلے پیمنی ہے کیا تو بارے میں غلط نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہاتھ کی صفائی ایسی ہے کہ جو میں کہتا ہے آپ اس پر کہ آتے ہیں اپنی چیزوں کو نہیں دیں بہرحال تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام اب ادیم کے لحاظ سے پوری کی پوری جتنی مخلوقات ہیں وہ انسان کے نیچے ہیں اور انسان سے اوپر سے اللہ کی ساتھ ہے اب اب کے متعلق میں بات کہہ رہا تھا کہ اب کہتے ہیں غلام کو تو غلام کا ابدا یعنی کہ جو ہے زندگی کا لفظ ابادہ اور تو سے آگے ایک لفظ نکلا ہے محبت عربی میں کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں کہ وہ راستہ زمین کا جو کہ عمومی طور پر سامان ہوتے ہوتے رانی سے رگڑے جانے سے مچھلی سرنے کی طرح بارش ہو جائے بالکل ہندپت نہیں ہو جائے یعنی جیسے کہ مسلمان کا دل بالکل تعلق مطلوب کا دل ہوتا ہے وہ ہمارے جو پرانے راستے تھے ہمارے راستے ہمارے دلوں کے مشابے تھے اور یورپ سے لگن روڈ کے ہیں ان کے دلوں کے مشابے دن سے سب تک کے دل جن میں پانی کی سرائے تھے رہا تھا شرافت ابدیت نام ہے اپنے آپ کو نٹا دینے کا حکمت کام بھی آج کی نمک یہاں پہ ہٹا لو بند بھی لگا لو تو یہ بات پوری نکل جائے گی آج کی چیز جسے بندے جانا پوجن آج کی چیز جسے بندے جانا پوجن سب سے دیگر دادن ہے ون آج کی ہے اور اسلام کا دوسرا نام آج کی ہے اگر آپ ہمارے وہ ہماری لیے کہ قرآن کہتا ون لینا شب کو حکم لے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اصل اچھا محبت تو رشک نہیں میں کہا کرتا ہوں کو تو لوگوں نے بدنام کر دیا پھر نام رشت پر رکھ دیا اس بنا پر بدنام ہو گیا وہ نہیں تو ہے اس کا پہلا اہم رہا اس پر بات بہرحال یہ آپ کو کہا تھا کہ اس کے لائن مسلمان کے انسان کے مومن کے خرید میں تو آج کی کیا ہوئی اسلام کیا ہوا وہ ہے اللہ کے اللہ کو دل دے دینے کا نام اور اللہ کی طرف دیکھنے کا جن کا کنائے تو سب خوشی گائے تو شدہ مفت لائے تو سچ کو سب سے پولیس جن کو تیرا مبتلا ہے ہر جو بھی حکم دیتا چلا جائے میں کرتا چلا جاؤں گا اپنی چاہت کو کر خدا کی چاہت پر چلنے کا نام اسلام ہے عبادت ہے گندگی ہے تاو ہے قرآن کے لفظوں میں میں دو مختصر لفظوں میں کہتا ہوں تر کے ہوا اختیار کے کا نام جو ہے وہ گندگی ہے عبادت کیا ہے غلط کو چھوڑ دینا اور اللہ کے حکم کو اپنا لینا اسے کہتے ہیں بندگی اور یہ بندگی صرف مسجد کے اندر ہی نہیں ہوا کرتی یہ صرف نماز کے اندر ہی نہیں ہوا کرتی بندہ جب تک بندہ ہوتا ہے اس وقت تک بندگی کے آکاش اچھی طرح متوجہ رہتے ہیں انسان کی جب تک انسان کے اندر سانس ہے وہ بنتا ہے اور جب تک وہ بنتا ہے ہر حال میں ہر شخص میں ہر مقام پر اللہ کے آسان کی طرح متوجہ رہیں گے وہ آسان کی ہم بدلتی رہیں گی مسجد کے آسان اور ہوں گے عدالت کے آسان اور ہوں گے میدان جنگ کے آسان اور ہوں گے مختلف نوعیتیں ہوں گی لیکن وہ گندگی کی مختلف صورتیں ہوں گی اسلام نے جنگل میں جا کر بیٹھنے کا نام گندگی نہیں بتایا اس نے انسانی کو انسانوں کے اندر رہتے ہوئے خدا کے حقیق سے آزاد کرنے کا بھی اور بندوں کے حقیق سے آزاد کرنے کا نام جو ہے اس نے گندگی رکھا ہے یہ گندگی کی موٹی موٹی دو تفصیلیں ہو گئی ایک کون کی حقیقت بابند اور ایک حقوقت کی بات اب یہ اللہ گندگی کی کیا نوعیت ہے اور حقوقت کی بات گندگی کی کون سی صورت ہے اب کس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہے اس جم ہم نے ایک بات میری پہلے اس آگے کے اوپر ممکن ہے کہ دقت نہ پیش ہو دیکھو اترتی ہے اس سیل جب انسان کے اندر اداسی تو ہی کا حق یعنی خدا کی طبیعت انسان کے اندر سی ہے جب تک آپ خدا کو خدا نہیں مانیں گے خدا کی عظمت و ضروری کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا اور خدا ان کے خصوص کے حاضر اور نازر جاننے کا یقین آپ کو نہیں ہوگا آپ بھی نہیں سمجھیں گے دیکھو میں اگر رشوت لیتا ہوں تو کیوں لیتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ رشوت نہیں دوں گا تو میرا بیٹا بھوکا مر جائے گا جس کو رقص کی ربو پر یقین ہے وہ رشوت اس کا بیٹا بنتا ہی رہے گا اور جو اس کے بیٹے نے کھانا ہے وہ کھاتا ہی رہے گا یہ رشوت کی رقم رقم ہسپتال میں لگی نیت یہ ہے کہ خدا کا یقین جب انسانیت سے نکل جاتا ہے تو انسان کی طرف توجہ ہو جایا کرتے ہیں خدا کا یقین آ جانے کا نام اور یعنی خدا کے یقین کے اندر اتر جانے کا نام تو خدا کے کسان کو اپنا لینے کا نام جو ہے وہ ایمان کی صفت ہے اور ایمان کی صفت تازہ ہو جانے کے بعد گندگی والے آمان پر الگ کرنا آسان ہو جاتا ہے پہلے ایمان آئے گا اور پھر اس کے بعد آسان پر چلنا آسان ہو جائے گا ایک صحابی چاہتے ہیں ایک کہ ہم نے تعلم نل امام نیم نل قرآن ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا ایمان کی سیکھنے کی چیز ہے آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں الف یہ نیم علوم کا نام ایمان ہے اور مولانا نے بنایا مولانا روم نے کہ یہ مونی جو ہے نیم والے نیم نیم جب تشریف ہے یہ تو عزت کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ پردھام ہے مومن تو وہی ہے جس کے دن کے اندر ایمان بچ رچ گیا ہو جس کے اندر اتر گیا ہو جس کے دل کے اندر ایک حقیقت رات کا ایک چیز اتر گئی ہو جسے جو کے ہر حال میں خدا کی طرح متوجہ رکھے اسے بنائی سے چھوا دے اور میری پر دے وہ ایمان والا ہوا سکتا ہے گویا کو ہی کام کا حصول انسان کو پر ڈال دے گا اس دیسی دیشی مانو نے کہا ہے سے بندگی سے ہندرا ہر دن سدن بان رہے خدرا کا ہر مشکل سدن کیا ہے تو دل کے اندر لے آنا ایک ہوتا ہے ایک ہی کرتا ہے ایک دیکھتا ہے ایک ہی لیتا ہے اسی سے عزت آئے اسی سے دنت آئے اسی سے بناؤ آئے اسی سے بگاڑ آئے یہی کا جب تازہ ہوتا ہے تو کی چاہوں فقیروں کو گھبرایا نہیں کرتی تھی اسی طور پر یہ کسرا کے دربار میں چلے جائیں کیسر کے دربار میں چلے جائیں دنیا کی وجاہتیں ان کے سامنے مچھر کے سب سے برابر نہیں ہو سکتی اور یہی حال تھا صرف صحابہ کا نہیں پچھلے دور کے جو آہنکا گزرے ہیں ان کا بھی یہی حال تھا کہ بالکل پرواہ نہیں کیا کرتے تھے حق کے چاہیے میں اور جب سے خدا کا تعلق کم ہوا شکیل نے بھی وہ نرمی سب نرمی تو اچھی چیز ہے اس میں بھی مداحمت آ گئی تو دوسرے میں بھی مداحمت آ گئی جب تک پتا نہیں ہوتا حق کو دوسرے پر قائم کر سکتے ہو اور نہ حق کو اپنے قائم کر سکتے ہو ان لوگوں نے جن کے ساتھ حق تھا ان کی نوجت تھی اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جو کہ وہ کہتے ہیں شیشے میں اتارنا شیشے میں اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے کبھی سلطنت دے دی کبھی کیا دے دیا کبھی کیا دے دیا تو سیام کی سر رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہندوستان کی لائن رحمۃ اللہ علیہ وہ زمانے کے بہت بڑے سلطان تو یہ کیا نام ہے سنجر اقبال نے بھی کہا شوکت پسند کرے سجنی تیرے جمال کی نہیں سفے بنا دوں گا یقین تیرا جمال دے نکا بہت بڑا سنجر نے کہا کہ میں آپ کو ایک علاقہ دیتا ہوں ہندوستان ہندو ایک علاقے کا نام تھا میں وہ آپ کو جاگیر کے طور پر دیکھا سربت ہی گپتا کی کسی طرح سے روایتی پختم ہاں؟ سیاہ کا سخت سیاح ہے وہ سیاہ چھاتا کے اوپر لگا لیا کرتے ہیں تو اس کے چتر کی طرح میرا پک سیاہ ہو جائے گر گر دن داستم کم نیچر سن کر ہی اگر میرے دن میں ادنا حضرت مجھ سے تنظیم کی جی بھی ہو پنگا سے تم ہوں خبرت مجھ نیم شخص نہ مجھ سے نیم روز کا بیت جو نہیں سر جب سے مجھے رات کے رات کے نیم شب سے ملک کی بادشاہی مل گئی ہے وہ رات کا نیم شب کا وہ کیا دن کیا بات ہوتی ہے رات کے میں نے کہا نا رات سے کچھ ملا سکتا اللہ تعالیٰ کے تو یعنی تعلیم کی جو دولت مل گئی ہے تو میں ایک بے کو چاہتا ہوں میں اسے کیا کرنا چاہتا ہوں شاید عالم ہندوستان میں آیا اور میرے رب شاید جو ہے یہ آدمی سے بزرگ آدمی لگے میں آپ کو خراب پرندہ دینا چاہتا ہوں تو میں لے کر کیا کروں کہنے لگے تو دیکھ کیا آپ کا لنگر کا کام ہو جائے گا کہنے لگے اللہ نے ہر تقریب کو متا تعلیم کا ہاتھ اور تجھے ایک تقریب کا اتنا سا حصہ ملا اس حصے میں سے مجھے دے کر کیا کرے جب جب حال ہوگا تو ایک دفعہ حضرت مدد جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس بادشاہ وقت آئے تو ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف تو پاؤں لمبا کر پاؤں لمبا کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی شاہی کر رہے ہو ابھی تک آزاد محنت بھی نہیں تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی تکلیف ہے پاؤں میں تکلیف ہے سرمایہ تکلیف تھی تو تکلیف تین فرمایا تعمیر لنگ کے تعمیر لنگ کا نام آپ نے سنا ہو لنگ کے پروان کے دلانی جانے کے لیے مسمت ہے وہ پہنچا دوانی علامہ دوانی تو وہ غریب اپنی معذوری کی بنا پر ٹانگ کو لمبا کر کے پک پر بیٹھتا تھا اس نے وقت کے لیے انہیں بھی پہ بٹھا دیا انہوں نے بھی ٹانگ لمبی اس نے کہا کہ یہ کیا کہنے کا بجے پی بھی ہے ٹانگ وہ کہنے کا نارا لنگر وہ کہنے کے نارا لنگر ہے لنگا تو نبی بھی جائیں گے تو جو کے ہو جاتے ہیں ان کے اندر کا خدا بنتی آ جائے وہ ان خاص بتی کے پتلوں کو کیا سکتے ہیں کیا ہے تو تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اب قیمت جب سمجھنے میں آئے وہ ایک کہ جس اپنی راست سمجھتا ہے ہزار سے دیتا ہے آج کو نجا جب آپ کے اندر یہ بندگی کا کا رکھا جائے گا تو خدا قتم بند کتنی تھا کا مری لو تحریک ان کا سا ملکیشک ان کا ہم اتنی تو خط ہے مت فقیر یعنی کہ اب ہے اللہ کا بندہ فقیری نام ہے اب دلت ہے تمام کا دیکھو میرے آپ کا سخت نے سنایا پر سب وہ سخت ہی سب میرا سخت ہے اور آپ کا سب سے بڑا کمال کیا تھا آپ کے کمالات موت سے اور ایسے کمال ہیں کہ ان کمالوں کو کوئی نہیں دیا لیکن جس کمال کو قرآن نے خود کھولا تو آپ کو نماز نہیں بھی کروایا تو کون سا کمال ہے نماز میں آپ ایک چیز پڑھا کرتے ہیں والے بچے اچھا اشد اللہ اللہ اب اچھا محمد اب تو ہند کہا پھر نے کہا اس سے اگر اور بیگت کا کمال ہمارے مرضی کو دیر بھی نہ ہو تو میرے آتا کا جمال و کمال اگر میں نے رہا ہے تو اس سے بھی سرکار کی تعریف نہیں ہو سکتی اور یہ آتے ہیں آپ کے حاصل ہوتا ہے ایک بار میں اچھا کہا ہے اب دیگر ہند جے دیگر اب سب ابھی بے دیگر نہ کراتا انتظار کہ اب اور ہوتا ہے اب اور ہوتا ہے گندا اور ہوتا ہے ان کا گندا اور ہوتا ہے ہاں جی گندا تو انتظار میں ہوتا ہے بے ان کے پہل کھڑا ہے تو منتھ تجھے مجھے مل جائے جو اس کا ہو گیا انتان لمبا ہے کا لندہ ہوگا اس کا ہو جاتا ہے نہ کراتا ہوں سر جان میں ان سے ہوں میں مریض ہوں میں عرادت والا ہوں میں ہوں میں محبوب ہوتا ہے میں مریض ہوں میں محبوب ہوتا ہے میں مریض ہوں میں مراد ہوتا ہے جو اس کا ہو جاتا ہے وہ مقام پر پہنچتا ہے پھر خدان سے بنایا جاتا ہے اور اس طرح سے دیکھو بہت سارے رقبہ اچھا تھا آخر شیر شیئرنگ نشان دکھا جاتا تھا بہت سالے پریشان بان پریشان ہاتھ اور بعض روایتوں کے لفظ ہیں مگر تین بات اگر کسی کے دروازے پر جاؤ گھنٹی گئی کہ ڈائریکٹر صاحب کو تو لائیے تو ڈاکٹر صاحب کہیں بھائی جاؤ جاؤ تم دیں آپ ایسے لوگ جو کہ دروازہ دن کے لیے پہلا نہ جائے نل رہے یا رضا اگر اللہ کا فصل کھا جاتے تو اللہ کے نزدیک میری کا اتنا ادا ہے تو اس کی بات کو کسی نہ جاتے تو دوستوں افضیت کو اپناؤ اور افضیت کی کتاب کو پیدا کرو اور یہ افضیت کی کتاب کوئی اجازتوں میں ان کی جو میں اس کا جو کہے تھے حقوق اللہ اور حقیق کی بات یہ حقوق اللہ اور حقوق کی بات کیا ہے سب تیسری ہوگی سلسلے کی ان شاء اللہ سلاس کر دوں گا میرا بھی خیال تھا کہ پانچ دس منٹ آپ کو دے دوں لیکن کیا کروں گا بات نہیں اور دھرتی کے لیے جاتی ہے من جو نہ کرنا ہے آپ کے سامنے